الحمد للہ رب العالمین سلاۃ وسلام ولی سید باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیو سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں بادل اور پانی کا ہوش نظر آ رہا ہے اور کیا یہ دیکھو دیکھو ہمارا گیا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے شادت کی انگلی کا کاٹے انگلی نہیں ناخن پھر اس کے برابر والی انگلی کا پھر اس کے برابر والی انگلی کا پھر چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹیں آپ الٹے کے ہاتھ کی طرف آ جائیں اب چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹیں پھر اس کے برابر والی پھر اس کے برابر والی پھر اس کے برابر والی اور اب انگوٹھا اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے ہمیں اپنی گلی گھر لباس بال جسم اور ناخنوں کی صفائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے اللہ عما اللہ اور آج آپ کا سبق ہے آئین آئین کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو آئین کی پہچان ہوئی آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے یہ تو مگر مچھ نظر ذرافہ بھی ہے طوطے اور بادل بھی ہیں بتائیے جی کیا یہ بادل حرف عین لے کر آیا ہے جی نہیں یہ عین نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ بادل کون سا حرف لے کر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بادل کون سا حرف لے کر آ رہا ہے بتائیے جی یہ کون سا حرف آ گیا ہے خاص بار ہے آپ کا جواب درست ہے مبارک ہو وہیں ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام یہ تو اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے مسجد چلے جی دیکھتے ہیں جی نہیں یہ فریم مسجد کا نہیں ہے اچھا زمزم شریف کا کولر ارے نہیں بھائی یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دیں آٹھ جی ہاں آپ کا جواب درست ہے مرحبا عین سے آتا ہے عین یعنی آنکھ عین سے عین یعنی آنکھ اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو آئین کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں عین کو لکھنے کا طریقہ پہلے آدھا چھوٹا دائرہ بنائیے پھر گلائی میں نیچے لے کر آئیے اور پھر تھوڑا سا اوپر یہ ہو گیا عین اب ہمارے مدنی ملنے بتائیں گے پہلے آدھا چھوٹا دائرہ پھر اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پہلے چھوٹا سا آدھا دائرہ بنائیے پھر پینسل کو نیچے لے کر آئیے پھر تھوڑا سا اوپر لے کر جائیے یہ ہو گیا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا پیارے مدنی منو اور مدنی من اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف عین سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں عین جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا عین سے یعنی آنکھ یعنی آنکھ عین سے عینب یعنی انگور جی آپ بتائیے عین سے کیا آتا ہے عین سے عینب یعنی انگور عین سے امام شریف اب جانتے ہیں اردو میں عین سے عینب ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں سرما لگانے کا طریقہ سرما لگانے کا ایک سنت طریقہ یہ اور آپ دوسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر سلائی سرما دادی میں ڈالیے اور دن اور اب اس کی آنکھ میں سرما لگانا ہے ایک مرتبہ پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور آپ کی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی ان کی آنکھ میں سرما لگائیے پھر سلائی سرما دانی اور آپ تیسری ماتا بھی الٹی کی آنکھ میں لگائیے یہ ہے سرما لگانے کا سنت طریقہ حبیب اللہ تعالی اللہ محمد پیارے مدنی منو اور مدنی منو عربی میں انگلش میں آئے اور اردو میں آ کہتے ہیں یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت دور کرتا ہے اسما سرما لگانا سنت ہے جب بھی سرما لگائیں سنت کے مطابق لگائیں اور یہ دعا پڑھیں اللہ کما متی ان سمعی سر ترجمہ الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے میرا من یعنی فائدہ اٹھانے والا شاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی شو آج ہم نے آپ کو حرف عین کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف غین کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ